تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخ أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم كنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده و نسلی علی رسول کریم آپ حضرات کو میری آواز اچھا آپ ٹھیک ہے اچھا۔ ویسے مجھے آپ پہلے سب سے پہلے تو آپ حضرات کو یہاں آنا مبارک ہو میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں میں جانتا ہوں یہاں آپ حضرات آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں ورنہ مسجد تو ہم پہلے بھی جایا کرتے تھے تو پہلے تو لوگ ہمارے سے سلام بھی کرنے کے روادار نہیں تھے تو لوگوں نے محبت تب ہی کرنا شروع کی جب اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی ثنا خوانی کی توفیق عطا کی تو اس معاملے میں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں بہت بہت میں آپ سب کا ممنون ہوں آپ سب حضرات آئے اور اپنے بہت ہی پیارے مفتی صاحب کا میں بڑا ممنون ہوں یہ ہر دفعہ میرا ایسا تعارف کرا دیتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوتا لیکن ان کے لیے میری اللہ سے دعا یہ ہے کہ یا اللہ جیسے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے تو اور تیرے فرشتے ایسے ان سے محبت کریں مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ میں اگر میں جنت میں گیا تو آپ گجراتیوں کی ہی نسبت سے جاؤں گا <laughs> وہ ہاں وہ اور وہ بھی اس میں زیادہ تر ٹرائے مسجد کے لوگوں کا ہاتھ ہوگا جب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں نے فرشتے سے کہا بھی کہ بھائی میں تو گجرات کا رہنے والا نہیں میری تو ماں دلی کی رہنے والی تھی اور میرے باپ کی پیدائش کہیں سرحد میں جا کر ہوئی تو وہ کہے گا بھائی یہ کی دعاؤں کی بنسبت تجھے جنت ملی ہے تو انہیں یہیں رہنا ہے اور ہاں ایک بات یہ کہ ہفتے کے ہفتے تیرا نعت کا پروگرام ہوگا اس کے لیے تیار رہنا تو جس وقت موسیقی چھوڑنے لگا جیسے مفتی صاحب نے بھی بات فرمائی تو ایسے ایک بات یاد آئی مجھے اور اس کی بنیاد یہ تھی اس بات کی کہ میں نے مولی طارق جمیل صاحب سے اور بڑوں سے بزرگوں سے یہی بات سنی اللہ سے جیسا گمان کرو گے اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا کیوں نسیم بھائی ہاں جیسا معاملہ کرو گے ویسا جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ کرے گا تو موسیقی چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا ایک تو جب بالکل ارادہ کر لیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ آج اس گلے کا استعمال آج تک تیری نافرمانی میں کرتا رہا لیکن کیا کروں کھائی اس سے رہا تھا آج پکا عزم کرتا ہوں اس کو چھوڑوں گا لیکن تیرے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں شرط نہیں رکھتا معاملہ رکھتا ہوں شرط نہیں رکھتا وہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں جنت میں تو لوگوں کو اپنے داؤد علیہ السلام کی آواز سنائے گا اپنے حبیب کی سنائے گا اپنی سنائے گا وہاں تو جنتیوں کو میری بھی آواز سنائے گا میں نے یہ اللہ سے دعا کی بعد میں جا کے میں نے مولی تاری جمیل صاحب سے عرض کیا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تو فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے کچھ کرے اور اللہ اس کو اس سے بہتر عطا نہ کرے یہ تو تیری اپنی سوچ ہے پتہ نہیں اللہ پاک کیسے عطا کریں گے میرے عزیز دوستو آج ہم جمع ہوئے ہیں اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منور کرنے کے لیے ہاں جی تو آج جب یہاں سے اٹھیں تو کم از کم درجے میں ایسا ہو کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو تڑپ رہا ہو ہاں جی اور ہر ایک کے دل کی خواہش یہ ہو اے اللہ اے اللہ آج تو رات کو کم از کم مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے ٹھیک ہے جی تو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لوں تو آپ حضرات ذرا درود اس پر بھیجیے گا ٹھیک بسم اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہو oh, oh, oh. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا پیارا پیارا کس کا نام میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود دو سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر وہ سب کے رہنما وہ اس و انہیں کی راہ عمل ہے زندگی ہے چرا ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام میرے ساتھ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور بے طلبوں میں پیار سے جگانا ان سب کو پھر رب سے ملانا یہ میرے محمد کا کام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت عفو و وتاؤ ان کی ذات میں غایت رب جس کی تعریف میں کہہ دے رب جس کی تعریف میں کہہ دے ان کلا خلق عظیم ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہو ہو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ان کا بستی بستی جھوم اٹھی ہے محفل ہستی دے کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر ان کی محبت ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام پڑھے میرے ساتھ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور سوتے ہو کو پیار سے جگانا یہ میرے محمد کا کام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں ڈوب رہی دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں ڈوب رہی ہیں دھیرے دھیرے مادھم مادھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں اللہ کو و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور امت کے غم میں شب بھر رونا یہ میرے محمد کا کام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور تیرے محمد کا نام ہم سب کے محمد کا نام قریش کی عورتوں نے آ کر تو عبد المطلب سے کہا کہ آپ کی جو بہو ہے آمنا یہ خوشبو لگا کے کعبے کا طواف کرتی ہے تو وہاں مرد بھی ہوتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے تو آپ اپنی بہو کو سمجھائیں تو جب عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا حضرت آمنہ کو بلایا اور کہا یہ قریش کی عورتیں تیرے بارے میں یہ بات کرتی ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے آج تک کبھی خوشبو نہیں لگائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ برگزیدہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے تب سے میرے سارے جسم سے خوشبو آتی ہے ہاں تو سوچو کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے رحم میں آئے تو ماں کا پورا جسم مہک اٹھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہم سارے کے سارے معطر ہو جائیں گے ہاں تو میرے عزیز دوستو دنیا کی دنیا کی دنیا میں خوشبو کیا آ رہی ہے یہ نہیں اللہ کے ہاں کیا ہے میرے میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا روزہ رکھنے سے نا میرے منہ میں بو آ رہی ہے میں ٹوتھ پیسٹ کرنے جا رہا ہوں ہاں میں نے کہا بیٹا ہم نے بڑوں سے یہ سنا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے نا وہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ اچھی ہے ہاں تو اپنے دانتوں کو برش مت کر پرما مت کر اس بات کی ہاں جی تو اللہ کے دیکھنا تو یہ ہے ہاں وہ کیا ہے کسی شاعر نے کیا کیا کہا ایسے تھے کہ ویسے تھے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے تھے ہاں جی ایسے تھے کہ ویسے تھے باجی واہ یوں تھے یوں تھے ٹوں تھے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے تھے ہاں میں آپ لوگوں کے سامنے کئی بار آیا ہوں یہاں میں نے نعتیں پڑھی ہیں میں اپنی کچھ نئی نعتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا اس دفعہ ٹھیک ہے پرانی نعتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پرانا تو نہیں کہنا چاہیے ان کو پرانی چیز تو اچھی ہو جاتی ہے ہاں جی اولڈ از گولڈ صحیح بات ہے لیکن میں کچھ نئی نعتیں پڑھنا چاہتا ہوں ہاں جو میرے دل کے بڑی بڑے میرے دل کے قریب ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ ساری دنیا میں جا کر اب تو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کا موقع ملا ہے میں آپ بیٹھے ہیں آپ کے منہ پر نہیں کہتا واللہ یقین کریے جیسا مزہ مجھ کو اس مسجد میں آتا ہے ویسا مزہ مجھے کہیں نہیں آتا ہاں اور میں کہتا رہا تو مولوی حنیف صاحب کو اب کی دفعہ اگر آپ مجھ کو ٹرائے لے کر گئے تو ٹرائے والے مجھے ماریں گے دیکھو میری شکل دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں کہ رمضان ہو تو بھی میں آ جاتا ہوں رمضان نہ ہو تو بھی میں آ جاتا ہوں ربیع الاول ہو تو بھی میں پہنچ جاتا ہوں یہاں پر اور قصور ان دونوں کا ہے ایک یہ اور ایک ساجد پکڑ کے لے کر آتے ہیں مفتی فلائی صاحب مجھے پھلا دیتے ہیں میں جانے سے پہلے جانے سے پہلے اگلی بار آنے کا ارادہ پہلے ہی کر لیتا ہوں جی جی جیسے جالی کے آگے کھڑے ہیں ہاں؟ جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر اے نبی جی منتظر ہے یہ دل مزتر نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر ہو ایک نظر ہم پر پیارے ہو تم اللہ کے سب پر کھلا باب عطا دشمن کو بھی جو دے دعا وہ ہے میرا آقا نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر جس کو بھی لے یہ معجزے جو چاند کو دو کرے اور گفتگو پتھر کرے بولا تھا وہ بے زبان نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر اے نبی جی اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر پیارے ہو تم اللہ کے ہیں امتی اہل خطا ہادی ہو تم رہبر ہو تم سب سے بڑے ہو رہنما نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر ایک بار میرے ساتھ پڑھیں اے نبی جی اے نبی جی ایک بار پھر اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر ہو گئی انشاءاللہ اے نبی جی منتظر ہے یہ دل مزتر ہو یہ دل مزتر ایک بار درود پڑھ دیں سیدنا میں نے کہا نا آج کچھ نئی بھی پڑھوں گا نئی والی ضرور پڑھوں گا کچھ ایک نعت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایسی جو میں اکیلے میں پڑھتا ہوں یہ میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کیسے پڑھتا ہوں اس کو میں ایسے پڑھتا ہوں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے میری طرف ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کے مارے میری آنکھیں اٹھ نہیں رہیں ہاں؟ کسی نے حضرت عمر بن العاص سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہاں؟ جلیل القدر صحابی ہیں کہا میں نہیں جانتا کیسے تھے کہا جی کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت ایسی تھی کہ میں نے میری آنکھ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں جاتی تھی میں آپ صلی اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھ نہیں سکتا تھا آپ کی حبت کے مارے میری نظریں نیچے رہتی تھیں تو میں نہیں بتا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دو شیخین یہ دو حضرات تھے حضرات گرامی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے باقی کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری حیبت کو کوئی بھی مسافر مدینے سے ایک مہینے کے فاصلے پر محسوس کرے گا اور عمر کی حیبت کو سات دن کی مسافت سے محسوس کرے گا تو میں اسے محسوس کرتا ہوں اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں ایک شاعر نے یہ نعت لکھی پھر مجھے فون کیا میں نے ایک نعت لکھی ہے میں یہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں یہ میرے اپنے جذبات ہیں کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں مجھے وہ جتنے اچھے لگے جذبات کہ میں نے اس کو پڑھا ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اب آپ ایسے محسوس کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور اتنے سارے لوگوں میں اللہ کے نبی کی ایک دم نظر آپ پر پڑ گئی ہے اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہاں توفیق دے مجھے میرے مولا کے لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی نات جیسے وہ آپ رکھ ہوں تشریف سامنے شفقت سے مسکرا کے وہ دیکھیں میری طرف آنکھوں میں لہر سی الطاف کی اٹھے تو مہک پھیلنے لگے محسوس ہو کہ سن کے بہت خوش ہوئے ہیں وہ توفیق دے مجھے میرے مولا کے کہہ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی شان اس ایک پل میں در کھلے ہفت آسمان کے نعمت مجھے نصیب ہو دنیا جہان کی میں جو کہ ایک کج مج زبان ہوں صدیوں کے بعد بھی رہے زندہ میرا کلام اس ایک پل کے فیض سے روزے حساب تک آئے جو صبح ہو شام آئے جو صبح ہو شام ان پر جلی حروف سے لکھے ہوں جتنے سم ان میں کہیں ضرور اللہ اکبر اچھا oh دو منٹ آپ سکون سے بیٹھو مجھے ذرا کرنے دو ان کو قابو سب کو ہاں میرے دوستو ایک اپنی پسند کی پڑھوں گا تو ایک آپ کی پسند کی بھی پڑھوں گا اتنی لمبی ایک لسٹ دی ہوئی ہے مجھے کہ یہ بھی پڑھنی ہے یہ بھی پڑھنی ہے یہ بھی پڑھنی ہے ہاں حج پر کس کس کو جانے کا موقع ملا ہے راحت کھڑا کر کے بتائیں اچھا اس بابرکت مجلس کے صدقے میری اللہ سے دعا ہے ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے میرے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کلام لکھا ہے میں نے اس نئی البم کے اندر اس کلام کو پڑھا ہے اس کا نام ہے حرم کی ہوائیں تو وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں اور ایسے محسوس کرو جیسے ابھی مغرب کا وقت ہے وہاں پر بیٹھے ہیں سب حتیم میں بیٹھے ہیں اذان کی آواز ہونے والی ہے ٹھیک ہے حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں زبانیں جہاں گنگ ہیں لفظ ششدر تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں میں کعبے کے بے و رنگ پتھروں میں کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں کبھی سنگ اسود کی خرنوں سے حیران کبھی ملتظم کی دعاؤں میں گم ہوں مقفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں غلاف سیاہ کی میں گم ہوں جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہیں میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں یہ میری عذاب رحمت پہ پر درد نالے فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جھمگٹ زمیں سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے میں ان کے جنو کی اداؤں میں گم ہوں کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں اچھا مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم زم یاد آتا ہے وہ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 ہیں وہ جھگڑا یاد آتا ہے کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے وہ حسرت یاد آتی ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفا کو وہ مجمع یاد آتا ہے وہ صحرا یاد آتا ہے وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑ کر وہ غوغا یاد آتا ہے وہ سودا یاد آتا ہے مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو وہ زیارت یاد آتی ہے وہ سنت یاد آتی ہے مینا سے سر منڈا کر میرا دوڑ جانا کعبے کو وہ سنت یاد آتی ہے وہ فدیہ یاد آتا ہے مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا وہ نالے یاد آتے ہیں وہ گریار یاد آتا ہے وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر وہ منظر یاد آتا ہے وہ جلوہ یاد آتا ہے مجھے فرصت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے کیا منظر ہے ویسے وہ ہیں ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پیدائش مبارک ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو معجزاتی طور پہ آپ کا پورا کا پورا جسم صاف تھا اس پر گندگی کے کوئی نشان نہیں تھے اور ماں کے جسم سے جو ناف نکل کے بچے کے پیٹ میں جاتی ہے وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی ٹھیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل ایسے لیٹے ہوئے تھے اور پھر فرماتی ہیں دونوں ہاتھ ایسے تھے کہتی ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ شہادت کی انگلی ایسے اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو تھا وہ سجدے میں لگا دیا کہتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرے ہی کمرے میں ایک دم روشنی ہو گئی اور ایک نور کا بادل آ گیا اور اس بادل میں سے میں نے یہ آواز سنی کہ اولین و آخرین کے جتنے اوصاف ہیں اس بچے کو دے دو اس کو آدم کے اخلاق دو شیش کی معارفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت عطا کرو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا جمال دو موسا کا جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو داؤد کا لہن دو ایوب کا دل دو یونس کی اطاط دو اور یحییٰ کی عصمت دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو ہاں تو ہم اور آپ کیا شان بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا جی یہ ایک کلام ہے <clears throat> حضرت حسان بن ثابت کا لکھا ہوا کلام یہ بھی میں نے ابھی پڑھا تھا کچھ دن پہلے تو عربی کے ساتھ کچھ اردو زبان کے کچھ اشعار جوڑ کے تو یہ آپ کو میں سناتا ہوں <clears throat> انشاءاللہ میرے پاس جو آپ حضرات نے جو اپنی لکھوائی ہیں کچھ وہ بھی ہیں انشاءاللہ ایک دو اپنی مرضی کی سنا کے پھر آپ کو سنا دوں گا ٹھیک گھر جانے کی جلدی تو نہیں حجیانی ڈانٹے کی تو نہیں ڈانٹے کی بھی تو کیا فرق پڑتا ہے روزی کھاتے ہیں آج پھر کھا لیں گے چلو تھوڑے آگے ذرا ذرا سے آگے سرک جاؤ اللہ خوش رکھے پہلے بلکہ ایک کام کرتے ہیں پہلے اللہ کے نبی پہ تھوڑا درود بھیج دیں پھر یہ پڑھتے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 آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا لے سلسلے آلہ حبی بیکا خیر الخلق کے کل رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا موتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں پڑے مولا یا سلسلے الا حبی کا خیر الخلق کلی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے کس کا کہنا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اعلی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی خار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم قائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک بار پھر پڑھ دیں مولا یا صل لی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے Mm-hmm. ہاں بات یہ ہے کہ اللہ کی بات تو ماننی چاہیے ماننی چاہیے نا بھائی ہاں سب کہتے ہیں نبی کی زندگی ماننی چاہیے نبی کی زندگی پہ آنا چاہیے تو سبھی ہی کہتے ہیں بھائی کون مسلمان اس بات کا انکار کر سکتا ہے کوئی نہیں کرتا لیکن کبھی کبھار چلنا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے میں یہ بات اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے احساس ہوا اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اتنا زیادہ بوم کر رہا ہے جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے میوزک اب چھوڑ دینی چاہیے تو چھوڑ دینے سے لے کر چھوڑ دینے میں پانچ سال لگے چھوڑ تو دینا چاہیے لیکن چھوڑ دینے سے لے کر چھوڑنے میں پانچ سال لگے اس میں مسلسل ایک جنگ چلتی رہی اپنے دل کے ساتھ ہاں دل کہتا تھا چھوڑ دیں دماغ کہتا تھا تم پاگل ہو کیا کر رہے ہو کھاؤ گے کہاں سے ایک جنگ شروع ہو گیا اور پھر اگر چھوڑ دو گے تو پھر یہ کون سنے گا تمہیں کوئی تمہاری بات بھی نہیں سنے گا پھر تمہاری شہرت بھی ختم ہو جائے گی تمہارا نام بھی ختم ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا تم اسی کا تو کھا رہے ہو تو دل کہتا تھا نہیں کام غلط ہے اور دل ٹھیک ہے تو یہ اصل میں دل اگر ایک بار مان جائے نا دل نے آخر کو دماغ کو پانچ سال کے بعد پٹکا دے کے ماری دیا نیچے دماغ نے بھی کہا چل اگر تو راضی تو ہم بھی راضی تو یہ دل اگر آ جائے نا قابو میں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں دل نہیں مانتا کیا میں کیا کروں میرا دل نہیں کرتا اماں میرا دل نہیں کر رہا میرا دل نہیں کرتا یہ دل ہی نہیں مانتا مسئلہ کس کا ہے دل کا ہاں جی او بھائی نماز پر چلتے ہیں نہیں آپ جائیں میرے کپڑے پلی دیں تو کپڑے کیوں پلی دیں بھائی کیوں پلی ہیں کپڑے بھائی آپ نماز پر بلا کر کیوں گناہ گار کر رہے ہیں شاہ باش جو چھوڑ رہے تو وہ گناہ گار نہیں ہو رہا تو جو میں تجھے بلا رہا ہوں تو گناہ گار کر رہا ہوں اور جو تو چھوڑنے لگا ہے وہ اندر سے دل نہیں مان رہا دل تو اللہ سے کیا دعا کرنی ہے اے اللہ میرا دل بدل دے ہاں یہ نہیں مانتا ظالم ہوں اور اس دل پر یہ یاد رکھنا اس دل پر تمہارا حق نہیں ہے اسی دل پر جو تمہارے اندر ہے اسی پہ تمہارا حق نہیں ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اگر اس دل میں یہ جو چار نالیاں جا رہی ہیں کان سے آنکھ سے زبان سے اور دماغ سے اگر اس میں ذرا بھی گندگی ہوگی تو اندر تعفن پھیل جائے گا بدبو ہو جائے گی تو جس کمرے میں مہمان کو بلاتے ہو اس کو صاف کرتے ہو یا اس کمرے میں بدبو پھیلاتے ہیں کہ جتنی گٹر کی بدبو ہے یہ اسی کمرے میں آئے ہاں جی جس میں مہمان کو بلا رہے ہیں تو دنیا کے مہمان کو تو گندے کمرے میں نہیں بلاتے تو اللہ کو کہاں بلا رہے ہیں اس گندے کمرے میں کہاں بلا رہے ہیں یہاں اس گندے کمرے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ تو میرا گھر ہے یا کسی اور کو نہیں بسانا میں میرے بندوں میں ساری کائنات میں کہیں بھی نہیں سما سکتا تمہیں پتہ ہے تم کو میں نے کیسا بنایا یا اللہ کیسا بنایا کہ تیرے سینے میں جو دل ہے نا میں اس دل میں سما سکتا ہوں عجیب واقعی یا اللہ ہاں تو اس کو تھوڑا صاف کر دے میں آ جاؤں گا ادھر اور اگر میں آ گیا اگر میں مل گیا تجھے تو سب کچھ مل گیا میں ہی نہ ملا تو کچھ نہ ملا ہاں علیہ صلاح بے کافی کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ کہنے کی وہ تو غنی ہے لیکن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں یا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں مولوی حنیف ہاں اللہ پوچھ رہے ہیں مولوی حنیف کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ساجد میں کیا تیرے لیے کافی نہیں کیا میں آپ کے لیے کافی نہیں کیا میں تیرے لیے کافی نہیں میں کیا کہوں اللہ کو اللہ آپ تو بڑے ہیں ہی لیکن وہ بھی ہاں آپ تو ہیں ہی لیکن ہاں جی۔ تو دل کو بدلنا ہے کیا کرنا ہے میرا دل بدل دے ہو میرا دل بدل میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے ایک بار میرے ساتھ کہیں میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا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 سمجھتے مولوی صاحب انڈیا سے آئیں یہ سمجھ جائیں گے مئے وحدت پلا مخمور کر دے اپنی محبت کی شرح پلا کے مجھے دیوانہ کر دے میں پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے ارے ظالم و محبت تو سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ایک بار پھر پڑھ دو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے آمین سما آمین اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت جزائے خیر دے